نمبر سترہ غرقد یہودیوں کا درخت عن ابی حریرت رضی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر و شجر الحجر اب شجر یا مسلم یا عبد اللہ حد فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ لڑیں گے اور مسلمان ان کو قتل کریں گے یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان اے اللہ کے بندے یہ میرے پیچھے ایک یہودی ہے آگے بڑھ اور اس کو قتل کر دے سوائے غرقت کے درخت کے کہ وہ نہیں بتائے گا کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے